پہلا اعتراض یعنی شاہ اسماعیل شہید پر جو اعتراضات ہیں اب آگے وہ شروع ہو رہے ہیں حضرت مولانا شہید رحمۃ علی پر ایک اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ وہ آ حضرت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا درجہ اور مرتبہ بڑے بھائی جتنا تسلیم کرتے ہیں مشہور ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جتنی تعظیم و تکریم بڑے بھائی کی کرنی چاہیے اتنی ہی آپ کی کرنی چاہیے معاذ اللہ تعالی حیران کی نظریہ اسلام اور اہل اسلام کے معتقدات کے بالکل خلاف ہے اور اس میں آپ کی توہین ہے اور آپ کی اپنا سی بھی کفر ہے چنانچہ خان صاحب ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں فی الواقع جو بدعتی ضروریات دین میں سے کسی شے کا منکر ہو بے مسلمین یقیناً قطعاً کافر ہے اگرچہ کروڑ بار قدیمہ پڑھے اعلام الاعلام ہندوستان خدمت بھی کتنی بڑی ہے صفحہ نمبر پندرہ اور پھر آگے تفصیل کے ساتھ چند فرقوں کے نظریات بیان کرتے ہوئے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یا اس کی خباصت قلبی تو ہی نشان رفیع المکان واجب الاعظام حضور سید الانام علیہ افضل اب وسلام پر باعث ہو کہ حضور کو اپنا بڑا بھائی بتائے یا کہے ان کے بدگو مر کر مٹی میں مل گئے صفحہ نمبر اٹھارہ آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ سب فرقے بالقطع والیقین کافر مطلق ہیں اور مودی عمر صاحب متوفہ تیرہ سو اکانوے بمطابق سن انیس سو اکہتر لکھتے ہیں کی تقویت الایمان صفحہ نمبر اڑسٹھ اولیاء انبیاء امام زادہ پیر و شہید جتنے اللہ کے مقرر بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی مگر ان کو اللہ نے بڑھائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے موضوع محمد عمر اس کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ وہ ابو داود جن نمبر ایک صفتین تین ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم کہ اللہ ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی بات نہیں میں تمہارے لیے میں تمہارے باپ کے قائم مقام ہوں تمہیں سکھاتا ہوں نبی علیہ صلاۃ وسلام بفرمان خود امام اور بقانون الہی ازواج ہو کے بمنزل باپ ثابت ہوں اور یہ بھائی کہیں اور آپ کے تمام فضائل کا انکار کریں مقیاس حنفیت صفحہ نمبر دو سو دو یہ بھی سمجھ میں آ جواب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم حضرت مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اصل اور پوری عبارت قارئین قارئین کرام کے سامنے پیش کر دیں تاکہ حقیقت بالکل بے نقاب ہو جائے حضرت شہید مزوم علیہ الرحمہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں جس کے عربی الفاظ ہم بنظری اختصار چھوڑ دیتے ہیں اور حضرت شہید ہی کا ترجمہ اور ان کی تشریح عرض کرتے ہیں چنانچہ وہ لکھتے ہیں مشکات باب عشرت النساء میں لکھا ہے امام احمد رحم اللہ نے ذکر کیا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار میں وہاں سے سے مشکات مشکات یہاں جلدی ہے سو ان کے اصحاب کہنے لگے کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سجدہ کرتے ہیں جانور اور درخت سو ہم کو ضرور چاہیے کہ تم کو سجدہ کریں سو فرمایا کہ بندگی کرو اپنے رب کی اور تعظیم کرو اپنے بھائی کی الفاظ حدیثی ہیں اعبدو ربکم و اکریم اخاکم فائدہ یعنی انسان سب آپس میں بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سو اس کے بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے اور مالک سب کا اللہ ہے بندگی اسی کو چاہیے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اودیا امبیا امام زادہ پیر و شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرر بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی مگر اللہ مگر ان کو اللہ نے بڑائی دے دی وہ بڑے بھائی ہوئے ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم ہے ہم ان کے چھوٹے ہیں سو ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے نہ کہ خدا کی سی تقویت الایمان صفحہ نمبر ایک سو ایک اور صفحہ نمبر ایک سو دو کما ذہن پرس دہلی اب یہ بار سمجھ میں آئے گی اس میں ہے کوئی کا ضرورت و اکریم اخاکم یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد کی ہے اور اس کی سند ہے وہ فرماتے ہیں کہ عبد عبدالسمدی و حدثنا کالاسن قال حدثنا عفان قال أخبرنا المعنى عن علي بن زيد عن سعيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك فقال اعبدوا ربكم واكرموا اخاكم ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجتها ولو امرها ان تنقل من جبل اسفر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل ابيض كان ينبغي لها ان تفعله پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ حدیث ہے اس کی سند یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمہ قال انبأنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أصحابه يا رسول الله ألا نسجد لك فقد شجر لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجر لك فقال اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقذ من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن, أن تفعل هذا إسناد رجاله محتج بهم في الصحيح إلا علي بن زيد بن جدعان وهو مختلف فيه إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبصيري المتوفى سنة 840 هجري اور مسند احمد کی صنعت کو بعض صورتوں میں جہید کہا گیا ہے اور بعض میں اس راوی کی وجہ سے مختلف ہی کہا گیا ہے مجموع زوائد میں ہے سمی میں نے اس کو جید بھی کہا ہے یہ ہے اس کی پوری صنعت اب یہ حدیث مشکار میں بھی موجود ہے اور یہاں تقویت الایمان میں انہوں نے مشکار کے حوالے سے نقل کی ہے اس کو نقل کر کے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے بھائی ہیں یعنی وہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں یعنی اس حدیث کا مفہوم کیا نکلتا ہے اس حدیث کا مفہوم کیا نکلتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں بڑے کا لفظ آپ نے استعمال نہیں فرمایا اپنے لیے عام جس طرح آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں تو اس نسبت سے آپ نے کہا اکریمو اخاکم اپنے بھائی کا اکرام کرو اپنے بھائی کا اکرام کرو احترام کرو لیکن شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ نے ادب اور احترام کے طور پر بڑے کا لفظ ان کی نبوت ان کی رسالت اور ان کی بزرگی کی وجہ سے بڑھا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنے لیے بھائی کا لفظ استعمال کیا اور شاہ صاحب رحم اللہ نے اس کی تشریح میں اور فائدے میں اخترام بڑے کا لفظ بڑھا دیا تو اب جی بے ادبی ہوئی یا عین ادب ہوا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ پھر شاہ صاحب کی اس عبارت پر اعتراض کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کریں کہ اس حدیث کو تو وہ نقل کر رہی ہیں اور وہ آپ کو بھائی کہہ رہی ہیں حالانکہ وہ آپ تو ان کے شوہر ہیں پھر اسی طرح سعید زید اور جتنے بھی محدثین اس حدیث کی صنعت میں آئے ہیں ان سب پر یہ اعتراض ہونا چاہیے یہ کیا غضب کی بات ہے کہ جو احترام کرے جو اکرام کرے اور جو ہر طرح کی تعظیم بجا لائے وہ تو بے ادب ٹھہرے اور جس نے اس تعظیم کو بھی چھوڑ دیا اس کو با ادب سمجھا جائے اور اسی پر کفر کی مشین ہے وہ مسلط کی جائیں اور وہی چلائی جائے یہ کیا انصاف اور خدا کے ہاں کیا جواب ہوگا اس کا یہ تو ہوگی اس عبارت کی وضاحت اب آگے مولانا نے جو اس کے دوسرے جوابات دیے ہیں میں ذرا وہ پوری عبارت آپ کو نقل کر کے سناتا ہوں اس عبارت میں حضرت شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آنر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اس ارشاد گرامی کا ترجمہ کیا ہے وہ اکریم و کہ تم اپنے بھائی کی یعنی میری تعظیم کرو اور پھر فائدہ ذکر بھائی کے لفظ کو مجمل ہی نہیں چھوڑا بلکہ اس میں اپنی دانس اور عقیدت کے مطابق تعظیم اور احترام کا پہلو ملحوظ رکھا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ وہ بڑے بھائی ہیں اور ہم چھوٹے ہیں ان کی تعظیم و تکریم ہم پر لازم ہے کیونکہ ان کی فرمان برداری کا ہمیں حکم ہے لیکن نہ تو ان کی بندگی درست ہے کیونکہ وہ مالک نہیں اور نہ آپ کی وہ تعظیم صحیح ہے جو خدا کی سی تعظیم ہے خود غور فرمائیں کہ اس عبارت میں کون سی توہین اور بے ادبی آ حضرت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی معاذ اللہ تعالی حضرت شہید مظلوم علیہ الرحمن نے کی ہے کیا حدیث شریف کا ترجمہ کرنا توہین ہے یا اس میں اخ اور بھائی کے لفظ میں تعظیم و احترام کا پہلو اجاگر کرنا توہین ہے شرعی اعتبار سے تو ان میں سے کوئی امر بھی توہین کا موجب نہیں کیونکہ خود اسی حدیث پاک میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنے بھائی یعنی میری عزت کرو اور قرآن میں آتا ہے ان نمن ملون اخوا یہ سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ اپنے لیے طلب فرمایا تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان انا اخو کا حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا نما انا اخو کا کہ میں تو آپ کا بھائی ہوں تو بھائی کی بیٹی تو بھتیجی ہوئی تو پھر یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی جائز کیسے ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا انت آخی فی دین اللہ و کتابی کہ اللہ کے دین میں اور اللہ کی کتاب میں آپ میرے بھائی ہیں لیکن مطلب یہ تھا کہ چونکہ نصبی لحاظ سے آپ میرے بھائی نہیں ہیں اس لیے یہ رشتہ جائز ہے صحیح بخاری جن نمبر دو سفر سات سو ساٹھ یعنی تم اللہ کے دین اور اس کی کتاب کے روح سے میرے بھائی ہو یعنی یہ رشتہ میرے لیے حلال ہے اس کے بعد وہ رشتہ ہو گیا ایک موقع پر آپ نے فرمایا ودی تو ان قدرہ اخواننا اس میں ہم جیسے نااہدوں کے لیے بڑی بشارت ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ کاش ہم اپنے بھائیوں کو یعنی قیامت تک آنے والے امتیوں کو دیکھ لیتے حضرات صحاب کرام رضی اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے صحابی ہو تم کون ہو میرے صحابی ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک آئے نہیں یعنی تم لوگوں کے بعد آئیں گے قیامت تک جو مسلمان امت ہوگی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنا بھائی فرمایا صحیح مسلم جن نمبر ایک صفحہ ایک سو ستائیس مسند احمد جن نمبر تین صفحہ ایک سو پچپن اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت امام نبوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں امام ابو الوزیر سلیمان ابن خلف الباجی المالکی رحمہ اللہ متوفہ سن چار سو چوہتر ہجری اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرات صحاب کرام رضی اللہ عنہ کی اخوت کی نفی نہیں کی بلکہ اخوت سے جو بہرحال ان کے لیے ثابت ہے بڑھ کر ان کی مزید فضیلت اور مزیت کا اس بات ہے کہ تم لوگ بھائی تو ہو لیکن بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہو میرے صحابی بھی ہو کہ تم میں صحابی ہونے کا شرف آنے والوں سے زیادہ ہے اخوت میں تم دونوں شریک ہو الا اخوت الصحابہ ولدی فہا ولدی نظم یا تو بے صحابہ کما قال اللہ تعالیٰ نمنون اخوت النبی شرح مسلم جن نمبر ایک صفحہ ایک سو ستائیس یعنی یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ہمارے بھائی ہیں اور بعد کو آنے والے جو صحابہ جو صحابہ نہیں ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات سب حضرات انبیاء کرام علیہ مسلاۃ وسلم کو اللہ یعنی پدر شریک بھائی فرمایا ہے الانبیاء اخوت اللہ الحدیث صحیح بخاری جلد نمبر ایک سب چار سو نوے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو انت اخونا و مولانا فرمایا کہ تم ہمارے بھائی ہو اور آزاد کردہ غلام ہو صحیح بخاری جد نمبر ایک صفح تین سو بہتر اور مصدر کے حاکم جد نمبر تین صفح ایک سو بیس سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اشرکنا نہ یا اوقی یا فی دعا کا ولا تمسنا و ابی داود جن نمبر ایک صفحہ دو سو دس ترمیزی جن نمبر دو صفحہ ایک سو پچانوے مسند ابی داود تیالیسی صفحہ نمبر چار ابن سنی صفح نمبر ایک سو چوبیس اے میرے چھوٹے بھائی ہمیں اپنی دعا میں شریک کرنا اور بھولا نہ دینا یہ تو خیر اسلامی اخوت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک اور فرمان الہی سے ثابت ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے متعدد حضرات انبیاء کرام علیہ مصلاۃ وسلام کو اپنی اپنی امت اور قوم کا بھائی فرمایا ہے وہ و الا عاد اخاہم ہودا وغیرہ تو اسی طرح الا عاد اخاہم ہودا الا ثمود اخاہم صالحا اذ قال لهم اخوهم هود اذ قال لهم اخوهم صالح اذ قال لهم اخوهم لوط اب یہ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں کہ جن میں ان کو ان کی قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے وإذا عاد هودا و عید محدہ مسعد ادام بدینخہ مشبہ اخوان وغیرہ ابھی مختلف طرح کی آیات ہیں قرآن کریم میں صحیح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کون مسلمان اپنی اپنی قوم کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ مسلاۃ وسلام کی اس اخوت کا انکار کر سکتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخوت بارشاد ارشاد خود اور برفرمان الہی تعالی ثابت ہے اور اس کا انکار قرآن اور حدیث کا انکار ہے رہا مودی محمد عمر صاحب کا یہ کہ ابو داود کی روایت میں ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نما ان الوالد اور قرآن میں آتا ہے کہ وہ ازوا جہو تو ہوں تو وجہ ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں اور ان کی اصلاح و تربیت میں باپ کے قائم مقام ہیں نہیں بلکہ قائم مقام ہیں بلکہ جو فوائد جسمانی باپ سے وابستہ ہیں وہ ان فوائد و منافع کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہو سکتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کو حاصل ہیں اور اسی روحانی ابوت کی وجہ سے آپ کی ازواج متحرات تمام مومنوں کی مائع ہیں اور جسمانی کروڑوں مائیں ان پر فدا و قربان ہوں مگر اس وجہ سے آپ کی دین و اخوت کا انکار کرنا شرعن بالکل غلط ہے آپ امت کے روحانی قائم مقام اور بمنزل باب کے بھی ہیں اور مذہبی اور دینی لحاظ سے بھائی بھی ہیں جس طرح سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ نے دینی بھائی بھی فرمایا اور ان کی رخت جگر بیٹی سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح بھی کیا حقیقی بھائی کے حکم میں ہوتے تو یہ نکاح کیسے حلال ہو سکتا تھا اور کس مسلمان سے یہ بات مخفی ہے کہ سیدنا حضرت عثمان عثمان غنی سیدنا حضرت علی المرتضیٰ ابو العاص ابن الربی جن کا نام مقسم تھا رضی اللہ عنہم مومن اور صحابی ہونے کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات بھی تھے اور ازواج متحرات رضی اللہ عنہ ان کی مائیں تھی مگر انہیں انہی ماؤں کی بیٹیوں سے ان کے شران نکاح بھی ہوئے جس معنی میں وہ مائیں ہیں وہ بھی صحیح ہے اور جس شرعی حکم کے اعتبار سے ازواج متحرات کی صاحبزادیوں کا ان حضرات سے نکاح ہوا وہ بھی درست ہے اور ظاہر بات ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کے بھی والد اور باپ تھے اور پھر اسی باپ کی صاحب زادیوں کا ان سے نکاح بھی ہوا بڑی مصیبت یہ ہے کہ اہل بہت حضرات اپنے خود ساختہ نظریات کے مطابق ایک پہلو کو تو لے لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے شرعن جو لاتعداد خرابیاں اور مفاصل پیدا ہوتے ہیں ان سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں بقول شاعر حفظ تشیئن وغابت عن کا اشیاء یعنی ایک چیز کو تو تم نے یاد کیا اور بہت ساری چیزیں تم سے غائب ہو گئیں ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا حق و کبیر بے حقی نے اس کو روایت کیا ہے شعب الایمان میں اور صاحب مشکار نے اسی حوالے سے نقد کیا ہے مشکار کا حوالہ ہے جد نمبر دو صفحہ چار سو اکیس اس حدیث شریف میں بڑے بھائی کو چھوٹے بھائیوں کی تربیت تعلیم خیرخواہی، ہمدردی اور دلسوزی وغیرہ میں وہ حق دیا گیا ہے جو باپ کا ہے بھائی ہونے کا حق اپنے مقام پر ہے اور باپ کے قائم مقام ہونے کا حق اپنی جگہ پر ہے یہ اہل بدعت کے خوب سے باطن اور سیاہ دیدی کا عبرتناک کارنامہ ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں اور عوام الناس کو یہ باور کرانے کے درپے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت شاہ اسماعیل شہید فی سبیل اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی حق تسلیم کرتے ہیں جتنا کہ بڑے بھائی کا ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اہل اسلام میں سے کسی کا یہ بات عقیدہ نہیں ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ آ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ درجہ وہ شان اور وہ مرتبہ ہے کہ نہ کسی اور بشر کا نہ فرشتے کا نہ کعبہ کا نہ لوہ قدم کا حتیٰ کہ نہ عرش عظیم کا غرضہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے بعد ساری کائنات اور تمام مخلوقات میں صرف آپ ہی کا مقام اور درجہ ہے بعد اور خدا بزرگوی حصہ مختصر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم حضر حضرت شاہ اسماعیل شہید مظلوم رحمۃ اللہ علیہ کی چند عبارتیں عرض کر دیں کہ وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا درجہ دیتے ہیں اور کیا ان کے نزدیک آپ کا درجہ صرف بڑے بھائی جتنا ہے معاذ اللہ یا کچھ اور ہے چونکہ خان صاحب بریلوی کے نزدیک سرات مستقیم حضرت شاہ صاحب علیہ رحم کی تعریف ہے اس لیے اس کے بھی بعض حوالے ہم عرض کیے دیتے ہیں ایک مقام پر وہ لکھتے ہیں قرآن شریف کی نہایت بزرگی اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی اور ایسی باتیں کہ اگر خود بخود اس کے ذہن میں آئیں تو بہت بہتر اور اصل مدعا ہے ورنہ ان باتوں کو تکلف سے اپنے ذہن میں لائے وعلی حد القیاس ہر صورت کی عظمت کو سمجھے اور اللہ جل شانوی کی بارگاہ میں ان کے شفیع ہونے کو یاد کرے اور نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج اور جہاد اور باقی شاعر اسلامیہ کی عظمت کا اعتقاد بھی اسی طرح کرے اور مطلق شرف شریف اور کعبہ اور انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کی تعظیم بھی اسی قسم سے ہے صفحہ نمبر ایک سو پچاس مترجم اردو یہ ایسا کتاب فارسی زبان میں نمبر دو نیز اسی سلوک کے سالک کو چاہیے کہ انبیاء اولیاء بلکہ تمام مومنین کے حقوق اور تعظیم کے ادا کرنے میں نہایت کوشش کرے کہ وہ سب اس کے واسطے کوشش اور سفارش کریں اور انبیاء و اولیاء کی سعی اور سفارش تو نہایت ہی ضروری ہے سرات مستقیم فارسی صفحہ ایک سو اڑتیس مترجم اردو صفحہ ایک سو انسٹھ متبہ رحیمیت دیوبند پھر آگے فرماتے ہیں اور جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں پس پیدائش بلکہ علوق کے وقت سے آپ کی آخری عمر تک آپ کے حالات کو یاد کرے کہ اس قسم کی بڑی بڑی انگنت نعمتیں یعنی بے شمار نعمتیں اللہ تعالی کی رحمتی بے کنار دریا سے بلا درخواست اور بلا استحقاق اور بلا استدعا کسی کی کوشش اور سفارش کے سوائے جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح فائز ہوتی رہی صرف آپ کے پیدا ہونے سے ہی کتنی برکتیں اور عنایتیں آج جناب کے وجود کے ساتھ جوڑ دی گئی سرات مستقیم فارسی صفحہ ایک سو انتالیس اور مترجم اردو صفحہ ایک سو سٹھ اور دوسرے مقام پر ہے اس میں فارسی بھارت بھی پڑھ کے سنا یا اردو سنا و خلاص دری مقام آ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم را از تمام خلق پیشوا و محبوب مطلق اعتقاد کردہ و بدل و جاں راضی بآ شدہ تمامی رسوم ہند و سندھ و فارس و روم را کے خلاف ہی صلی اللہ علیہ وسلم باشد یا زیادتی از طریق صحابہ رضی اللہ عنہم شد ترک نمایت و انکار و کراہیت برآں اظہار گند سرات مستقیم فارسی نمبر چونسٹھ اور یعنی فارسی صفحہ نمبر چونسٹھ اور مترجم اردو صفحہ چوہتر ترجمہ اس کا یہ اور اس مقام میں خلاص کلام یہ ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے بڑھ کر پیش ہوا اور محبوب مطلق جان کر دل و جان سے اس پر راضی ہو اور ہند سندھ فارس روم کی ان تمام رسموں کو جو آپ کے برخلاف ہوں یا حضرات صحاب کرام رضی اللہ عنہ کے تاریخ پر ان سے زیادتی لازم آتی ہو ترک کر دے اور ان پر کراہت ظاہر کر دے نمبر تین تقویت الایمان میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ترجمہ کرنے کے بعد اس کے فائدہ میں لکھتے ہیں فائدہ یعنی سب انبیاء و اودیا کے سردار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور لوگوں نے انہی کے بڑے بڑے معجزے دیکھے تقویت الایمان صفحہ نمبر بیالیس اور پھر آگے صفحہ ترالیس میں ایک آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و اولیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے سو ان کی یہی بڑائی ہے کہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں اور برے بھلے کاموں سے واقف ہیں نمبر چار ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کی بے پایا عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں سبحان اللہ اشرف المخلوقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کے دربار میں یہ حالت ہے کہ ایک گنوار کے منہ سے اتنی بات کہ می مانگو اللہ سے ہمارے لیے کیونکہ ہم سفارش چاہتے ہیں تمہاری اللہ کے پاس اور اللہ کی تمہارے پاس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سنتے ہی مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے اور عرش سے فرش تک جو اللہ کی عظمت بھری ہوئی ہے بیان کرنے لگے تقویت الایمان صفحہ نمبر چورانوے اور پچانوے نمبر پانچ لفظ سردار کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے خاصی بحث کے بعد پھر یہ تحریر فرماتے ہیں اسو اسی طرح ہمارے پیغمبر علیہ صلاۃ والسلام سارے جہاں کے سردار ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے احکام پر سب سے زیادہ قائم ہیں اور اللہ کی راہ سیکھنے میں سب ان کے محتاج ہیں ان معنوں کو لے کر ان کو سارے جہاں کا سردار کہنا کچھ مذائقہ نہیں بلکہ ضرور یوں ہی جاننا چاہیے تقویت الایمان صفحہ ایک سو نو حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ان تفصیلی عبارات کی موجودگی میں اگر کوئی بد فطرت اور تیرا باطن یہ کہے کہ معاذ اللہ موصوف رحمہ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بڑے بھائی کا درجہ دیتے ہیں یا معاذ اللہ آپ کے فضائل کے منکر ہیں جیسا کہ مودی محمد عمر صاحب نے لکھا ہے اور یہ بھائی کہیں اور آپ کے تمام فضائل کا انکار کر دیں تو اس کا یہ بہتان افطرا قطع مردود ہے یہ ہو گیا پہلا ہی طرح سے کچھ ذہن میں بیٹھا یا ہاں، خلاصہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ لفظ اخ جس کا ترجمہ بھائی کا بنتا ہے یہ حضرت ابو بکر اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا کہ آپ میرے بھائی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا کہ اکریم اخاکم اپنے بھائی کا اکرام کرو اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت عمر کے دانوں سے کیا کہا اشرق نہ یا اخی فی دعا ولا تنسنا تو ان کو چھوٹا بھائی کہا اب ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر خود قرآن نے ان نمن اخوا کہا اور قرآن نے بہت سارے پیغمبروں کو بھائی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے ان کی قوموں کے اعتبار سے جیسے ادا کیا ہے تمود خام صالحہ وغیرہ تو اب ان ساری آیتوں اور احادیث کو رد کر یا تو خود اللہ کو گستاخ کہو یا خود نبی کو گستاخ کہو یا ان صحابہ کو گستاخ کہو یا ان محدثین اور راویوں کو گستاخ کہو جنہوں نے صرف بھائی کا دفن استعمال کیا ہے ورنہ شاہ اسماعیل جنہوں نے بڑے کا لفظ بڑھا کر اپنی طرف سے ان کے بارے میں جو یہ فتوی تم نے دیے ہیں ان کو واپس لے یہ انصاف کی بات ہے